حضرت ابو شعثہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسے اسنا میں معزن نے اذان کہی ایک آدمی مسجد سے اٹھا اور چل دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا تب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ادولی کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 733